فرما دیں کہ میرا عقیدہ یہ کہ میں تو صرف اللہ کی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں اس کے سوا نہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں نہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوں فرمایا کہ اللہ بہت کہ جو موت دیتا ہے جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے وہی معمول ہونے کے لائق اور دوسری بات یہ کہ میرے عقائد میں اور میرے نظریات میں لچک نہیں میں اپنے دین سے یکسوئی کے ساتھ وابستہ ہوں جو دین میں لایا ہوں اللہ کے سوا میں کسی کو حاضر سوال مشکل پشا سمجھتا ہوں اور نہ ہی کسی پر اس بات کا آپ اعلان کام کہ اللہ کی طرف سے تمہارا رب سے حق آ چکا ہے جو اس کو قبول کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا اور جو اس کا انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا میرے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ میں تم تک حقیقت پہنچا دوں اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں تو اللہ کے حکم کی اتباع کر رہا ہوں صفحہ تین سو آٹھ پہ یہ فرمائی فرما نبی علیہ السلام آپ کی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اور وہ فیصلہ کیا ہے یہ مکھی صورت اور فیصلہ کیا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے بھیجے ہوئے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا اور یہ غلبہ آگے یہ بات آئے گی پرانے ایک یہ غلبہ ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ ایک غلبہ ہے دلائل کے اعتبار سے غلبہ ایک غلبہ ہے ظاہری لحاظ سے غلبہ قرآن مجید اور دین اسلام کا جو دلائل کے اعتبار سے قرآن مجید اور دین اسلام کا جو دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے وہ تو قرآن مجید کا اور دین اسلام کا غلبہ پرانی مجید اور دین اسلام کا غلبہ قرآن مجید اور دین اسلام کو جو ذرائع کا غلبہ ہے وہ اس کو ہر دور میں حاصل رہا اور جس کو سیاسی اور ذاتی غلبہ کہتے ہے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور میں رہا خلاف عنہ کے دور کے بعد بنو امیہ کی خلافت میں رہا بنو امیہ کی خلافت کے بعد بنو عباسیہ کی خلافت میں رہا بنو عباسیہ کی خلافت کے بعد خلافت عثمانیہ میں رہا اور اب اس کے امکانات بہت روشن تھے عبارت اسلامیہ افغانستان کے ذریعے سے اور اس وجہ سے پوری دنیا کا خوف سے واحدہ بن کر اس کے خلاف کھڑا ہو لیکن آثار اب بھی نمایاں ہیں لیکن جب حضرت امام نہیں جی اللہ عنہ مضبوط ہوگا اور حضرت عیسیٰ عیدالیشن علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے تو پھر یہ ایسا غلبہ ہوگا کہ صرف یہ دین اسلام ہوگا باقی اور بھی چیز دنیا پر باقی نہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے آپ اس کے ساتھ اپنے دین سے واپس جا رہے ہیں اور اس بارے میں کسی کے جشک کو کوئی شبہات میں مبتلا نہ ہو اس بار یہ سفر تین سو آٹھ سے حضرت یونس علیہ السلام جی اللہ کے نبی ہے اور یہاں ایک بات گزارش کر ہمارے یہاں یہ نام کرام علیہ السلام کے ناموں پہ رکھے جاتے لیکن عام بول چال میں یونٹ یونٹ یونٹ ہم یہ نام پکڑتے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ یہ نام نون کے پیٹ کے ساتھ ہے اسی طرح یوسف یا یوسف نون ہے بلکہ یوسف ہے تین کے پیٹ کے ساتھ اس کے بعد یہ سورج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورج ہود ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ گیارہویں صورت ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گیارہویں صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے اور آگے ایک بات آ رہی ہے اس تر اور اور آگے تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس صورت کا جو نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ گیارہواں نمبر ہے اس حوالے سے بات آگے آئے گی ان شاء اللہ یہ ترتیبی نمبر کو ذہن میں آپ رکھیں باقی صورتوں کے ترتیبی نمبر بے شک آپ یاد نہ رکھیں لیکن اس صورت کا ترتیبی نمبر آپ ذہن میں رکھیں یہ اس کا پہلا ہے اس میں اللہ اندر کبار پہلے تو پرانی مجید کی عظمت بیان فرمائی اور یہ بات سمجھ لی کہ یہ کلام اس ذات کا کلام ہے جو نہایت حکمت والی ذات ہے اور یہ کلام حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو محکم ہے یعنی اس کو مٹایا نہیں جا ہمارے سے تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اور عبادت جس طریقے سے کرو گے وہ کرو گے میرے ذریعے چاہیے اسلام پر گے کہ اللہ نے مجھے نظیر اور بشیر بنا کر بھیجا تو میری تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرو گے اور اس عبادت سے جو فوزائی ہو گئے اس سے اللہ سے معافی مانگو گے اللہ قدرت والا بھی اور اللہ محدود علم والا بھی کوئی چیز اللہ سے چھٹی نہیں یہاں تک یہاں تک کہ تک بچے جو سینے کی باتیں کہ وہ باتیں جو ابھی سینے میں ہیں ارادہ بھی نہیں بنی ابھی انہوں نے اپنا وجود بھی اختیار نہیں کیا خود خود جو ارادہ کرنے والا ہے ابھی تک وہ باتیں اس ان باتوں سے وہ خود بھی آگاہ نہیں ہوا فرمایا کہ اللہ تبار کو تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتے سفر نمبر تین سو نو پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس فرمائی کہ زمین پر کوئی لیگنے اور چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو کہ اللہ ہر لیگنے اور چلنے والے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اس کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور اللہ نے ہر ایک کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے اور وہ رزق اس کو مل جاتا ہے اس سلسلے میں حضرات مفترین نے جو چند واقعات بیان کروائے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت پھر اوور ٹیک کرنا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب مین سے واپس تشریف لائے ہوئے تھے مصر کی طرف آ رہے تھے دس سال وہ مصر سے باہر رہے تھے اس وجہ سے کہ آج کی فرعونی ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا اور وہ فرعون کی گرد سے بچنے کے لیے یہاں سے مدین چلے گئے دس سال وہاں قیام فرمایا وہاں ان کی شادی ہوئی نکاح ہوا حضرت شعیب علا نبی نالک صاحب کی بیٹی سے یہ واقعہ آگے آئے گا حضرت وہاں سے واپس تشریف لائے اب واپس تشریف لا رہے ہیں راستہ بھول گئے اور راستہ بھول کر کوہ توڑ کے قریب جا نکلے رات کا وقت ہے سردی شدید تھی گھر والے ساتھ تھے یہاں تک کہ ان کی جو روز محترمہ تھی وہ بچہ جلنے کی حالت میں اب یہ جتنے اسباب میں نے گزارش کیے ہیں ان تمام اسباب میں آگ کی ضرورت ہے کھانا پکانا ہے بجلی کا مرحلہ ہے سردی کی رات ہے اندھیرا ہے آپ کی ضرورت تھی اس زمانے میں ماچسوں کا نظام تو تھا ہی پتھر رگڑتے تھے مخصوص پتھر ہوتے تھے ان کو رگڑتے تھے اور ان سے آگ لیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ مشاعرہ نے بجین علیم کے پاس یہ پتھر تھا انہوں نے اس کو رگڑا یہ اللہ کا نظام ہے اس سے آپ کی اس اثرا میں سامنے جو نظر کی کوئی طور پہ ان کو آپ دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی موثرہ نے السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہی روکو جو مجھے پہاڑ پہ آگ نظر آ رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے آگ کا ٹکڑا بھی لے آتا ہوں کوئی جلتی ہوئی لکڑی لاؤں گا اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہاں جب آگ ہے تو کوئی آگ روشن کرنے والا تو ہوگا تو اس سے میں راستہ بھی پوچھ گیا حضرت مسالہ نے بینا آہستہ میں تشریف لے گئے تو یہ آگ آگ نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی کہ جس درخت کو آگ لگی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس قدر آپ جاتی تھی اسی قدر سبزی شادہ بھی بڑھتی جاتی تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو نبوت سے سرکار فرمایا اور حکم دیا کہ موسیا آپ سیدھے یہاں سے ان کے دربار میں جائیں اور ان کی دعا پر درخواست اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی کہ آپ کے بھائی سرحد پہ میسر میں آپ کا استقبال کریں گے ان کو بھی ہم نے لوگوں عطا فرما دی پھر دونوں بھائی مل کر پھر ان سے بات کی اب حضرت علیہ السلام چلنے لگے تعمیر حکم میں تو چلنے لگے لیکن دل میں بشریت کی وجہ سے ایک خیال آ گیا خیال یہ آیا کہ گھر والوں کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں اور آگ لینے آیا ہوں ضرورت کے ساتھ کھانا بھی پکانا ہے میں تو یہاں سے سیدھا نکل جاؤں پھر ان کے دربار میں پیچھے گھر والوں کے کھانے کا کیا ہوگا ایک ایسے خیال آیا رکے نہیں تعمیر حکم میں چل پڑے لیکن دل میں ایسے خیال آیا تو ان کا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کی بات کو جانتا ہے اللہ نے فرمایا کہ موسا جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے یہ سامنے ایک پتھر ہے یہ پتھر ایک ایسا مارا یہ عصا اس پتھر پہ مارے تو موسین علیہ صاحب اسلام نے جو عصا ہے لاٹھی کی اس کو پتھر پہ مارا پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس طرح سے تربوز یا خربوزے کو آپ کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے دیکھا اس کے اندر ایک اور پتھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ بھی ماری موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس پتھر پہ ماری وہ پتھر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو اس کے اندر دیکھا تو یہ تیسرا پتھر اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر پہ بھی آپ آسا مارے حضرت نے اپنی لاٹھی اور تیسرے پتھر پہ گنوائی تیسرا پتھر بھی یوں ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ چونکہ کی جسامت کا ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سب پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے فرمایا کے اس کیڑے کی گفتگو آپ سنی وہ ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سبحان اللہ جی سبحان امین غرانی پاس ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے وہ یسماؤ کلامی اور میری بات بھی سنتی ہے یعلم مکانی اور میرا ٹھکانہ بھی جانتی ہے وہ قرونی اور وہ مجھے یاد بھی رکھتا ہے بلا جنسانی مجھے پھولتا نہیں تو یہ کلمات سنیں تو اللہ نے کہ بھوسا جو تین پتھروں کے اندر اس کیڑے کو یاد رکھتا اور اس کو خوراک پہنچاتے ہیں کیا وہ تیرے گھر والوں کو نہیں پہنچائے دوسرا واقعہ جو حضرات مفسرین نے بیان کیا یمن کا ایک قبیلہ جو اشعر قبیلہ تھا اور جس سے مشہور صحابی ابو اشعری رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا اس قبیلے کے کچھ افراد جو مسلمان ہوئے یمن سے دریائی راستے سے مدینہ کی طرف راستے میں طوفان کی وجہ سے ان کا ساز و سامان جس کشتی میں تھا وہ کشتی ڈوب گئی ابھی یہاں پہنچے تو ساز و سامان کم تھا تو نبی علیہ السلاط اسرام نے ان کو شہر کے باہر خیمے لگانے کی اجازت دی کہ وہاں جو پورا قبیلہ اکٹھے رہ جائے اور جب یہ ترتیب بنے گی تو شہر میں ان کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا کیونکہ سامان تو سارا ڈوب گیا تھا کچھ تھوڑا بہت تھا وہ ایک دو دن چلا ختم ہو گیا اب کیا کیا جائے اب یہی کیا جائے کہ شہر کے باہر خیمے لگے ہوئے ہیں بس ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں پورے شہر میں بھی مانگنا شروع کرا کہاں کسی آدمی کو بھیجا جائے تو نبی علیہ السلام کو صورت حال بدلا ایک نوجوان کو بھیجا کر کے حل بکرا دو وہ نوجوان گیا جب گیا تو نبی علیہ سات سلام کے جو مبارک یہ حضرت کے جو حجرات تھے مکانات تھے مسجد نبی کے ساتھ متصل تھے نبی علیہ سات السلام ان حجرات میں کسی ایک حجرے میں تھے اور حضرت پرانی مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب یہ نوجوان وہاں گیا تو حضرت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور یہ تلاوت کی سلیمات اس نے سنے کہ حضرت یہی جگہ پڑھ رہے تھے امام اللہ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جاندار کے رس کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو میں نبی علیہ السلام سے درخواست کیوں کروں تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم ہیں اور ہم کتنے ہیں اور ہماری ضرورت کیا ہے تو لہٰذا کہنے کی ضرورت نہیں یہ کہتے وقت یہ سوچ کے واپس چلا جب واپس آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں کیا کر کے آئے ہو اگر کہتا ہے کہ کہہ کر آیا ہوں تو چھوٹ ہے اگر کہتا ہے کہ جی نہیں کہا تو سارے ملامت کریں گے تو بڑا آ گیا اللہ کے بندے جب تک بتائے گا نہیں اسباب نہیں پیدا ہوں گے یہ عالم اسباب ہے معاملہ کیسے حل ہوگا سب کی تقریر سننی پڑے گی اس نے بڑا آسان تھا طریقہ احتجاج کیا یہ جملہ کہا کہ بس اطمینان سے بیٹھ جاؤ اللہ کی مدد آنے والی بس سب بیٹھ گئے مطمئن ہوگا یہ کہہ کر آیا ہے یقیناً اب حضرت کی سے کوئی اپنی پہنچنے والی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں اور ان دو آدمیوں کے پاس سالن ہے گوشت کا اور روٹیاں انہوں نے آ کے سفر کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے اب یہ سارے خوش کے نبی سال میں بھیجا ہے تو انہوں نے کھانا خوب بیٹھ کے کھایا اور اس کے بعد جو بچ گیا تو اس کو ضائع کرنے کی وجہ فیصلہ ہوا کہ اس کو میرے ساتھ واپس بھیجا گیا تو یہ اٹھایا اور نبی دو آدمی بھیجے کہ حضرت کی خدمت میں اس کو پہنچا دو تو حضرت کی خدمت میں اس کو پہنچایا حضرت سمجھا کہ یہ کیا ہے کہا حضرت وہ کھانا جو آپ نے بھیجا تھا وہ باقی بچا ہے ہمارے پاس پاس میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا اب اس نوجوان کو بلایا گیا حضرت یہ آیا تھا اس کے پاس پیغام دے اور آپ نے کھانا بھیجا نبی فرمایا کہ چونکہ میرے پاس پیغام لے کے نہیں آیا حضرت میں حاضر ہوا تھا اور آپ یہ آئے تلاوت ہمارے لیے اور اس آئے کی تلاوت سن کر میں واپس چلا گیا حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعی صحیح ایمانی کیفیت ہے اللہ سے بھروسہ ہے اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جاؤ صبح کو گھونسلے سے پرندہ خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آ جائے تو وہی اللہ تمہیں بھی فراخی کے ساتھ رشتہ فرمائی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تازی میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے ایک عجیب سی بات ہے کہ سلمہ رضی اللہ کا دودھ پیا ہے یہ تعبیری ہے رضی اللہ کا دودھ کیسے پیا کہ ان کی والدہ جو ام سلمہ رضی اللہ کی لونڈی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ کو کسی کام کے لیے بھیجا یہ چھوٹے بچے تھے دودھ پیتے کسی کام کے لیے بھیجا اب کافی دیر ہو گئی اور یہ رو رہے تھے دودھ کے لیے اس زمانے میں یہ بازاری دودھ کا نظام تو تھا نہیں اب امیر سلمہ رضی اللہ نے اس بہت چپ کرایا یہ چپ نہیں ہوئے تھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اللہ نے وہاں سے بھی دودھ جاری تو یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دن سے یہ خاص کا جی سلسلوں کا آغاز ہوا ہے تو ان کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ بڑے دنیا کے معاملے میں بے نیاز تھے کچھ حضرات ان کے پاس بطور مہمان آئے مہمان آئے تو یہاں کچھ قائدی کھانے پینے کو حضرت نے انکار بھی نہیں کیا ان کو ٹھہرا بھی دیا ٹھہرا لیا یہ دس افراد حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ سے یہ مہمان تو آ گئے اب ان کا انتظام بھی چوری فرما تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستکے ایک صاحب دروازے پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کھانا دیا یعنی شہر کے فلاں امیر صاحب نے یہ کھانا تیار کیا ہے اور یہ کہا کہ تمام مشاعر کو بزرگوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے لیکن ان کو یہاں بلانے کی وجہ سب کے گھروں میں کھانا پہنچایا جائے تو یہ آپ کا کھانا ہے جو انہوں نے بھیجا ہے یہ آپ قبول فرمائیے تو حضرت نے یوں ہی لیٹ کے شکریہ ادا نہیں فرمایا حضرت ہونا حضرت ہے حضرت نے روٹیاں کی روٹیاں کیں ناؤ واپس لے یہ میرا کھانا نہیں ہے یہ کسی اور کا لایا ہے تو میرے پاس اب وہ جو مہمان تھے جانے کے دیکھو عجیب آدمی وہ اللہ کے بندے نو کا تھا تو کیا تھا دس مل کے کھا لیتے گزارا تو ہوتا تھا لیکن حضرت اطمینان کی جی کیسی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستخط جی معافی چاہتے ہیں امیر بھی معافی مانگ رہے ہیں ہم بھی معافی مانگتے ہیں وہ کسی اور کا آپ کا کھانا یہ تھا جو غلطی سے ادھر چلا گیا وہ گنا اس کو تو پوری دس ہوتی فرمایا کہ میں نے اللہ سے جب دس مانگی تھی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس تو خزانے کی کمی ہے کہ دس کی بجائے نو بیچتا تو نو بیچ سکتا ہے اور دس بھی بیچ سکتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ میرا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے اس لیے عرض نہیں کیا کہ آپ اور میں بھی حسن بصری بن جائیں بلکہ یہ ہے کہ ایسے حضرات جو ہیں وہ تو آزمائش کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ظاہر نہ بھی ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو اس کے لیے حوصلہ بھی تو وہی ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ حوصلہ نہیں اور ہمارے لیے طریقہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسانی کے راستے کو اختیار کرو لیکن ایسی آسانی بھی نہ ہو کہ جس سے دین میں کوئی تغیر و توجہ پیدا ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ کے ساتھ ہمیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہلاک کرنے کی لیکن اس کا زیادہ ہے کہ دنیا میں بھول رہتا ہے اور آخر تازیاں صفحہ تین سو نو کے آخر تین سو دس کے رکو نمبر دو ہے والن میں انسان رسمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جب ہم کوئی نعمت دینے کے بعد آزمائش میں ڈال دیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اگر ہم آزمائش کے بعد نعمت عطا فرما دیں کہ یہ اکڑ جاتا ہے سفر تین سو دس کے اللہ تبار کو تعالیٰ نے یہ بادشاہ مئی کے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نبی علیہ السلام کا بھرا ہوا نہیں ہے میں نے ایک بات اچھی تھی کہ اس کا ترتیبی نمبر آپ یاد رکھیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پاتو بیاشری سوری نکلی تھی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا بھرا ہوا ہے تو پھر یہ چیلنج ہے کہ تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید یا دس صورتیں بنا کر دکھا دو یہ صورت کون سی ہے گیارہویں تو دس صورتیں بنا کر دکھا دو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی یہ وہی ترتیب ہے جو لوہے محفوظ کی ترتیب ہے اس کے بعد ایک بار یہ یقیناً ایسا نہیں کر سکیں گے تو جب ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور کہ جو دنیا پرست ہیں ان کو ہم دنیا دیتے ہیں اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو ہم آخرت عطا فرماتے ہیں سفر میں تین سو گیارہ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قرآن مجید کو پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے ہی نقصان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اور قرآن مجید نبی علیہ السلام کی کی دلیل اور آپ کی تعریف کر رہا ہے پھر اللہ نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا اور میں لانت ہے ان لوگوں پر اور یہ لانت کا اظہار قیامت میں ہوگا جو خود بھی اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سفر میں تین سو بارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے لحاظ سے دو گروہ کا ذکر فرمایا فرمایا ایک گروہ وہ ہے جو نقصان میں ہے یہ وہ ہیں جو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان بنی کا عمل والا ہے اور اللہ کے حضور آج بھی اختیار کرنے والا ہے یہ ہیں اور میں ان دونوں گروہ میں یہی فرق ہے جس طرح سے اندھا اور بینا بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے نافرمان اور فرما بردار بھی برابر نہیں ہو سکتے سفر تین سو بارہ پہ رقم نمبر تین ہے ولاقت ارسل نادوہ علاقوں میں اس میں اللہ قبار تعالیٰ نے حضرت نبی جین علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ علیہ نبی جین السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا تو انہوں نے دو اعتراض کیے ایک اعتراض یہ کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مانیں اور دوسرا اعزاز یہ کیا کہ آپ کی اتباع کرنے والے اور ہیں نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور ہم اوپر کے لوگ ہیں اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں فبر سفر تین سو تیرہ پہ حضرت مسالان حضرت نو علیہ صاحب السلام ان کو یہ سمجھاتے رہے لیکن فبراد ان کی بات سمجھ میں نہ آئی اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ لو زیادہ ہم سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں جو آزاد کو لانا چاہتا ہے وہ لے آ صفحہ تین سو چودہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی لیکن کیا کروں میری نصیحت میں فائدہ نہیں پہنچا دے صفحہ تین سو چودہ پہ رقو نمبر چار ہے وہ اویا نور میں ہوگی فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہی کر کے دی یہ بات وہی کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ جتنے لوگ ایمان لانے سے ایمان لا چکے یا اچھی پیاس کے اپرادھ سے وغیرہ کے باتوں نے ایمان نہیں لانا اب حضرت نور علیہ نبی علیہ صاحب السلام کے سامنے ایک بات آئی کہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے اس بات کی خبر تو دی ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ان کے سوا کسی اور نے ایمان نہیں لانا لیکن اللہ نے اس بات کی خبر نہیں دی کہ جو ایمان والے ہیں ان میں سے کوئی کافر ہی بنے گا اس کے معنی ہے کہ کافر کا تو مسلمان ہونا یہ ناممکن کہ اللہ نے خبر دے دی لیکن یہ ایمان والوں میں سے کوئی کافر تو ہو سکتا ہے دباؤ کی وجہ سے تشدد کی وجہ سے یا کسی اور سبق سے یہ کافر ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ان ایمان والوں کا ایمان بچنا ضروری ہے اور ایمان سب بچے گا جب یہ کافر ہلاک ہوں گے یا میں یہ وضاحت سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض بعد نے یہ بات لکھ رہی کہ حضرت نو علیہ نبی جی علیہ السلام جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بدعا کی عذاب کی ہلاکت کی تو حضرت نو علیہ نبی جی علیہ السلام کی یہ بدعا یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ حضرت کو کوئی ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی شکوا تھا بلکہ یہ انسانیت کے دل کی وجہ سے تھا کہ یہ جو ایمان والے ہیں کیونکہ اللہ نے خبر دی کہ کافروں نے تو ایمان نہیں لانا جب کافروں میں ایمان نہیں لانا تو ان کا وجود تو زمین پہ بوجھ ہے ان کو تو ہلاک ہو جانا چاہیے تو یہ اللہ سے وفاداری اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان کو بچنا چاہیے تو یہ کا دل ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بد دعا کی تو یہ بد دعا یہ اس وجہ سے ریئیکشن کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ دعا درد دل کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت و کم برداری کی وجہ سے ہے تو انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ کہ یہ جو کافی جنگنا کے پھر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہلاک فرما تو اللہ فرما دیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ کشتی آپ بنائیں اور اس کے بارے میں ہم نے ہدایات کی مرسی میں لکھا کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانچ سو پچیس فٹ لمبی تھی پانچ سو پچیس فٹ لمبی تھی ستاسی یا اٹھاسی فٹ اس کی چوڑائی تھی ساڑھے باون فٹ تقریباً اس کی اونچائی تھی اور تین منزلیں اس کی تھیں نچلی منزل میں جانوروں کو رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا آپ اس میں منتقل فرمائیں اور دوسری منزل میں سامان رکھا گیا اور اس کی جو اوپر کی منزل تھی اس میں انسان انسانوں کو منتقل کیا گیا تو حضرت نو والا نبیشن علیہ السلام ان کی ایک بیوی ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں اور اسی جاتی افراد جو ایمان لائے یہ سارے اس کشتی میں منتقل ہو گئے اور سفر تین سو پندرہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کشتی چلنے کا وقت آئے تو اس پر آپ یہ کلمات ادا فرمائیں جس میں لا مجھے و مرسا ان اندیلا غفور الرحیم تو یہ دعا سیکھا دی کہ جب ایسے سفر کے لیے نکلیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اور اگر یہ زمینی چیزیں استعمال کریں تو ان کے لیے سبحان اللہ سفر اور اگر یہ دریائی سفر ہو تو اس کے لیے یہ جو یہاں بیان فرمائے گئے ہیں تو ہمارا کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی کے موضوع میں چلنے لگی تو یہ پانی کتنا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک تندور ہے ایک تندور سے جو پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگ کشتی میں سوار ہو جانا تو کشتی میں سوار ہوئے اوپر سے پانی برس رہا تھا نیچے سے پانی نکل رہا تھا چالیس دن تک اوپر سے بارش ہوتی رہی نیچے سے پانی نکلتا رہا اور میں یہ پانی کتنا ہوا پہاڑ کی بلند چوٹی سے تیس فٹ پانی اوپر تھا اس قدر پانی تھا اور یہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کشتی کے موضوع کشتی جو ہے پانی کے موضوع میں چل رہی تھی حضرت نو علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام خران تھا وہ کافروں کے ساتھ تھا تو حضرت نے فرمایا کیا میرے بیٹے تو بھی اس کشتی میں سوار ہو جا اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا فرمایا کہ یہ معمول کا طوفان پانی یہ اللہ کا آزاد اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا بغیر جب یہ گفتگو کی بات بیٹے کے دوران درمیان میں ایک موت تیزی کے ساتھ آئی اور اس لڑکے کو بہا کر لے گئی تو خبر کے یہ سلسلہ چلتا رہا یہ اس کے بعد اللہ زبار بتا رہے ہیں چالیس دن کے بعد آسمان حکم دیا کے سمجھا اور زمین کو حکم دیا کے پانی کو نکلنا شروع کرے ہوا چھ مہینے تک یہ کشتی پانی پہ چلتی رہی اور پانی زمین کرتی رہی چھ مہینے تک چھ مہینے کے بعد حضرت بھی پہاڑ جو موتر کے قریب ہے عراق میں ہے اس پہ اترے اور اس کے اترنے کے بعد صبح تین سو سولہ پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کے آپ کا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو محفوظ رکھوں گا تو میرا بیٹا بھی تو میرا اہل تھا تو اللہ نے منگایا کہ آپ کا بیٹا آپ کا اہل نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل آپ کے مطابقت میں بھی رکھتے تھے اس سے حضرت علی والا نے نکین السلام نے اس دعا پر اللہ تبارک سے توبہ کی کہ میں نے علمی میں یہ دعا کی ہے اللہ سے مجھے معاف فرما دے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلاط والسلام کو کیسے معلوم ہوا ہمارا وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا جو شریر ہے آپ کی نبوت صفحہ نمبر تین سو سولہ کے آخر تین سو سترہ پر صفحہ نمبر پانچ ہے ویلا عادل اقام خدا یہ حضرت خود علا نبی جین علیہ السلاط خان کی قوم قوم آج کا ذکر ہے صفحہ تین سو ستانوے اللہ تعالیٰ کے رقو میں حضرت حود علیہ السلام کی دعوت طریقہ کمایا اور قوم کی مخالفت طریقہ کیا اور پھر اللہ سبارکہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ کے یہ بات بادشاہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور حضرت حود علیہ نے بھی علیہ السلام صاحب سلام اور آپ لانے والے یہ محفوظ کر دیے گئے اور باقیوں کو اللہ نے اپنی عذاب کی پکڑ میں لے لیا اور دنیا میں بھی ان پر لانت ہے اور قیامت کے دن بھی وہ لانت ان کی حیثیت سے کھڑے ہوں صفحہ تین سو اٹھارہ پر یہ رقو نمبر چھ ہے وہ علا سمود صاحبی تھا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو میں سمود کا اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اے صالح تجھے تو ہمارا صلاحیت والا سمجھتے تھے لیکن تجھے اپنی ساری صلاحیتیں تباہ کر دی ہیں اور سوا تین سو انیس کو سمایا کر انہوں نے حضرت صاحب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے اگر ایک اونٹنی پیدا ہو یہ سامنے والی پہاڑی سے قد و قامت میں پہاڑی ٹکڑے کی طرح ہو اور یہاں سے نکلنے کے بعد ایک بچہ جنے اور بچہ قد و قامت میں اونٹنی کے برابر ہو تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے حضرت صاحب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس اونٹنی کو پیدا فرمایا اسی طرح سے ہوا اور یہ اونٹنی کتنی بڑی تھی حضرت ابو موسا شری اللہ منہ سماتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ گیا اور جس جگہ اونٹنی بیٹھتی تھی اس کا میں نے احاطہ کیا گھیرا کیا تو جگہ نوے فٹ تھی یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اونٹنی کتنی بڑی تھی جب یہ اونٹنی آئی تو مانگیت مانگا تو میں خود ہی تھا تو اس کو دیکھ کر ان کے جانور جیسے ہمارے بھاگتے تھے نہ پانی پیتے تھے نہ گھاس کھاتے تھے اب یہ پریشان ہوئے اور اس پریشانی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی اللہ کے نبی کا دل رکھتے ہیں فرماتے کہ تم نافرمان ہو تمہارے اپنے کی کرتوتیاں فوراً اللہ سے نظر دعا کی اللہ کا بار بتانے میں فرمایا کہ ایک دن اونچی کا ہوگا ایک دن ان کے جادو کا ہوگا تو جس دن اونچی کی باری ہوگی اس دن یہ اپنے جانوروں کو گھروں میں باندھ کے رکھتی اور جس دن ان کے جانوروں کی باری ہوگی ہماری اونٹنی ان کے سب نہیں آئے گی اور جس دن اونٹنی ان کی باری ہوتی تو جانور باہر نہیں نکلتے تھے اس دن وہ دودھ نہیں لیتے تھے تو یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے کھڑی ہوتی اور لوگ اس سے دودھ لینا شروع کرتے جب تک کہ آخری آدمی دودھ نہیں حاصل کر لیتا تھا اونٹنی حالت میں کھڑی رہتی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کیا جائے تو ہمارا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ متوجہ ہوئے اونٹنی کے بچے کی طرف وہ بچہ بھاگ کھڑا ہوا یا اس کے پیچھے بھاگے وہ اسی پہاڑی ٹکڑے کی طرف گیا جہاں سے اس کی ماں نکلی تھی اس نے تین آوازیں دی اور اس کے بعد اس پہاڑی ٹکڑے میں داخل ہو کے غائب ہو گیا تو صالح علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے واقعہ بیان کیا حضرت فرمایا کہ تین دن کی مہلت ہے پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے تیسرے دن تمہارے چہرے کیا ہو جائیں گے بدھ کا دن ہوگا پہلا دن اس میں تمہارے چہرے درد ہوں گے جمعرات کو تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے جمعے کو تمہارے چہرے کیا ہو جائیں گے اور ہفتے کی صبح تم پر عذاب آ جائے گی لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیں انہوں نے کہا کہ توبہ تو کریں گے بعد میں کریں گے پہلے ہم آپ ہی کو قتل کر دیں تو سارے علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور جو دستہ انہوں نے حضرت کو شہید کرنے کے لیے بھیجا اس سے اللہ نے فصلوں کی بارش فرما کے ان کو ہلاک کیا اور یہ جو باقی قوم ہے پوری کی پوری یہ ہلاک ہوئی ہے اس طریقے سے کہ فرشتے نے کنارے پہ کھڑے ہو کے زور کی آواز کی نظر آیا اور سوال کو یہ تم سب کے دل پھٹ گئے اور یہ ایسے پڑے ہوئے گئے جیسے کہ ان میں کبھی زندگی کی تھی سفر تین سو انیس کے آخر اور سفر نمبر تین سو بیس پر یہ رقو نمبر سات والا کا جا جو سننا ابراہیم اللہ تبارک بتانے نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کا واقعہ بیان فرمایا اور حضرت کی قوم کی حراست کے لیے فرمایا کہ اللہ کا انسانی بتانے میں فرشتوں کو بھیجا ان کی تعداد کتنی تھی تو یہ تعداد تو اللہ جانتے ہیں لیکن الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تین سے کم نہیں تھی یہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مہمان خانہ بنایا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے انہوں نے جو مہمان خانہ بنایا تھا اس کے چاروں طرف دروازہ رکھا تھا کہ آنے والے مہمان کو دروازہ تلاش بھی نہ کرنا پڑے اس قدر ان کو سہولت فراہم کی تھی اللہ نے سہل حیثیت بنایا تھا تو یہ تین کم سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ تین فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے آ کر رہ گئے تو حضرت نے مہمان کی حیثیت سے ان کے سامنے ایک بچہ چل کے رکھ دیا دیکھا کہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ابراہیم علیہ صاحب اسلام نے دل میں خوف محسوس کیا کیونکہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا اس لیے ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ چلتا ہے نمک حرام تو لہٰذا وہ لوگ محتاط تھے جو ڈاکو تھے چور تھے قاتل تھے ان کا بھی کوئی ضابطہ تھا آج تو شرفا کا بھی کوئی ضابطہ نہیں تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ بھائی میرے میں پڑ گئے کہ یہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان کو کیا تکلیف پہنچائی ہے میرے ان سے کیا اختلاف ہے کیا ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم خان اس سوچ میں تھے تو انہوں نے کہا حضرت آپ خوف نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے فرشتے ہیں اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور ابراہیم السلام ڈر رہے ہیں اگر اللہ کے نبی عالم و غیب ہوتے تو ابراہیم اسلام کو ڈرنے کی ضرورت نہ تھی اور پہچان لے کے لیے اللہ سے سیکھتے اس سے انہوں نے کہا کہ ابراہیم السلام رمایا کہ تمہارا آسان بتا رہے ہیں کہ تم کسی مہم کی طرف جا رہے ہو اور عذاب کے بھی جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جب ہم لوگ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام جوان ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا یعقوب علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوں گے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوں گے اب یہ بیٹا پیدا ہوگا کس سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی ان کی عمر تقریباً سو سال کی ہو چکی تھی اور وہ مان چکی تھی تو پہلے بچہ ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لڑکے اسماعیل علیہ السلام حضرت حاضر رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے تو سارا رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو تعجب کا اظہار کرتے ہوئے باہر تشریف جائیں تو ہونے لگے کہ بڑھاپے میں میں اولاد جنوں گی کیا یہ ممکن ہے کیا ایسا ہو سکتے ہیں تو روایات میں آتے ہیں کہ حضرت السلام نے جو بچڑا تھا اس سے اشارہ کیا تو بچڑا جو ہے وہ زندہ ہو کے اپنی ماں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو اور حضرت علیہ السلام کے مکان کی چھت پہ خوش لکڑیاں پڑی انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو سر سب درخت بن گیا فرمایا کہ جو اللہ اس پر قابل ہے تو پانچ عورت کو بچے دینے پر بھی بڑھاپے میں قابل ہے اور یہاں ایک خاص بات جو میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے سفر تین سو بیس سے یہ آیت ہے آٹھویں لائن ہے پالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے حساس یبینا کیا تو تعجب کر رہی ہے مین امر اللہ اللہ کے حکم کے بارے میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے و برکات اور اس کی برکتیں ہیں تم پر بعید کیا اہل بیت کیا اہل بیت کیا تم پر اللہ کی خاص رحمتیں اور خاص برکات ہیں کیا تو اس سے تعجب کر رہی ہے تو کس سے کہہ رہے ہیں سارا رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں سارا رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں اور سارے رضی اللہ علیہ کی کیا بیوی تھی تو معلوم آپ کہ اہل بیت اصل میں بیوی ہوا کرتی ہے تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی نبی علیہ السلام کے مظاہرات رضی اللہ عنہ ہوں گے اور یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور اضواج مظاہرہ عنہ سے اہل بیت ہونے کا انکار یہ اس بات کو ظاہر کیا کر رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت میں اہل بیت سے دشمنی ہے اور عمر اہل بیت سے حسانی کی یہ سازش ہے جو محبت کے نام پر کی جا رہی ہے تو پہلے درجے کے اہل بیت نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ دوسرے درجے کے اہل بیت نبی علیہ السلام کی اولاد اور پھر تیسرے درجے میں اہل بیت نبی علیہ السلام کی اولاد کی اولاد پہلے درجے میں اہل بیت نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت ہونے کا انکار تو اہل تشیع جو پہلے طبقے کے اہل بیت ہونے کے ملک تو پہلے طبقے میں کتنوں کو مان رہے ہیں صفر تو صفر فیصد کے پائے دوسرے طبقے میں نبی علیہ السلام کی اولاد میں تین بیٹے بچپن میں انتقال فرما گئے چار بیٹیاں بڑی ہوئیں جن کی شادی ہوئی تو چار بیٹیوں میں سے تین کا انکار ایک کا اقرار تو کتنوں کا اہل بات بیک مانا تیسرے طبقے میں نبی جا پچیس فیصد تیسرے طبقے میں نبی علیہ اسراد کے نواسوں اور نواسیوں کی تعداد نو اور یہ قائل ہیں دو کے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ تو دو کا اقرار اور سات کا انکار تو آگے دیکھیں کہ دو ہاتھ میں سے دو کو ماننا نبی علیہ السلاط والسلام کے نواسے اور نواسیوں میں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کے جو نواسے اور نواسی ہیں ان کی تعداد نو تو نو میں سے دو کو ماننا اور سات کا انکار کرنا تو یہ اکیس بائیس فیصد بنتا ہے تو لہذا پہلے طبقے میں صفر فیصد دوسرے طبقے میں پچیس فیصد تیسرے طبقے میں اکیس فیصد تو یہ دینی مدارس کے لحاظ سے تو چالیس فیصد سے کم والا ناکام ہو رہے ہیں اور ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں تینتیس فیصد سے کم والا ناکام ہو رہے ہیں تو تینتیس فیصد والا کامیاب ہوتا ہے تو یہ پہلے طبقے میں صفر فیصد دوسرے طبقے میں پچیس فیصد تیسرے طبقے میں اکیس فیصد تو لہٰذا یہ اہل یورپ کی وسیع ذری کے لحاظ سے بھی ناکام ہیں کامیاب نہیں تو لہٰذا جب یہ انکار کرنے والے ہیں یہ اہل بیت سے مجر کیسے ہو سکتے ہیں اور اہل بیت کی دعوت دینا ان کے لیے کیسے مناسب ہے اس کے بعد معلوم ہوئی کہ اصل اہل بیت سے منحرف کرنے کی سازش ہے جو اہل بیت کی محبت کے نام پر کی جا رہی اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صاحب السلام نے یہ بات کہی کہ حضرت علیہ نبی علیہ صاحب السلام اور ان کے گھر والے بھی ہیں تو فرشتوں نے کہا ہمیں حکم ہے ہم پہچانتے ہیں ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے سب سے یہاں سے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے یہاں پہنچے اب یہ جو فرشتے تھے لوت لوس السلام کی قوم میں جو عادت تھی شیخ کے ساتھ جو سب سے بڑی ان کے اندر بیماری تھی وہ ہم پرستی کہ عورتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی اور مرد لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے تو یہ جو فرشتے تھے یہ انسانی شکل میں اور تین نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کے بھی ظاہر نہیں ہوئی اس شکل میں اس آبادی میں آئے اور یہ آبادی تقریباً چھ لاکھ کی آبادی یہ آئے اور پوچھتے ہوئے چلے کہ حضرت لود علیہ السلام کا مکان کی ہے دوسرے مکان کی ہے مقصد یہ تھا کہ پوری قوم دیکھ رہے تھے یہ جا رہے ہیں اور وہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تو یہ لوت علیہ السلام کے جب مکان پہ پہنچے تو لوت علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور میں کہ اللہ کے بندو اس آبادی میں بستی میں آنے کی کیا ضرورت تھی بہرحال مہمان کیسے تندر بٹھایا لیکن قوم جو ہے وہ باہر کھڑی ہے دروازہ بجا رہی ہے حضرت باہر نکلے تو ان کا کہ حضرت آپ تین مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں تو رود علیہ السلام نے سنا کہ تم مجھے غریب مت کرو کہ یہ میرے مہمان تو انہوں نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان کو اپنا مہمان بنائیں تو آپ ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیتے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بستی ہی میں کسی کے پاس یہ رہتے تو لود علیہ السلام انتہائی پریشانی کی کیفیت میں تھے یہاں سے بھی یہ بات معلوم تھی اگر عالم الغیب ہوتے تو سمجھ تو سمجھ یہ تھے ہیں اور ان کو یہ پریشانی نہ ہو تو حضرت لوت علیہ بجنا جس میں پریشانی کے عالم میں تھے تو جب اسلام کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے آزاد کے لیے آئے ہیں اور حضرت علیہ السلام نے اپنے پر کو کھول کے لہرایا اور جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اندھے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اس وقت رات ہو گئی اور صبح کے وقت ہم آئیں گے اور پھر صبح اپنے مہمانوں کو ہم سے بچا کے دکھائیں گے تو جو ہے فرمایا کہ صبح دیکھنا ان کے نصیب میں ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ رات کو اپنے گھر کی اوزات کو لے کر کے لے تھے حضرت علود علیہ السلام کی ایک بیوی دو بیٹیاں اور یہ دونوں بیٹیاں ایمان لائیں اور بیوی ایمان نہیں لائیں تو حضرت علود تعالیٰ نے بجنا الحاط اسلام صبح کے وقت میں وہاں سے چلے اور جب وہاں سے چلے ہیں رات کے آخری پہل میں ان کو لے کر چلے تو بیوی بھی ساتھ تھی تو علود علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو آگے چلایا اور خود پیچھے چلے بیوی جو ہے کیونکہ کہ قوم والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو کھسکتی چلی گئی اور لوت علیہ احساط اسلام سے پیچھے ہو گئی کیونکہ حضرت کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کا حکم نہیں تھا وہ پیچھے ہوئی تو آسمان سے پتھر آیا اس کو لگا وہ ہلاک ہوئی اور یہ بات تین افراد محفوظ ہو گئے اس کے بعد جب اخلاق اسلام نے اضلاع کے حکم پر اپنا ایک پر کھولا اور اس پر آبادی ایک پر نوک سے ان آبادی اس آبادی کو اٹھایا چھ لاکھ کی آبادی کو اوپر لے گئے بغیر کے تین بستیوں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی پہلی آسمان کی مخلوق نے سنی اور میں پھر وہاں سے الٹا دیا پھر اوپر سے اللہ حضرت بچوں کی بارش ہوئی اور یہ پوری کی پوری قوم خراب ہو گئی نمبر تین سو بائیس پیج رکو نمبر آٹھ ہے مدین شعیبہ کہ اللہ کا بار رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا یہ قوم اصحاب مدین کہلاتے ہیں اور ان میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ ماں و طور کی کمی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہا کہ شعیب کی نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور تیری نمازوں کی وجہ سے تیری سوچ بگڑ گئی کہ ہم مالک ہیں کیا جس طرح سے تولیں جس طرح معافی ہمیں اختیار حاصل ہے سفر میں تین سو تیئیس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن اس بات کو نہ مانے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سوا تین سو چوبیس کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات فرمائی اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیخ میں پکڑا اور یہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے صفحہ تین سو چوبیس کے یعقن بدلاؤ سے والد ارسل ناموسا بھی دیا اور سلطانی الدین اللہ تعالیٰ نے جب سمایا کہ حضرت علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعون نے حضرت علیہ السلام کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی جہنمی ہوا اور اپنے لشکر کو بھی اپنے ساتھ جہنمی بنایا دنیا میں بھی ان کے دن بھی قیامت پہ لانت پر ہوگی اور سفر نمبر تین سو پچیس کے اللہ تبارک بدار نے بات فرمائی کہ ہم نے کسی قوم کو بغیر دعوت کے ہلاک نہیں کیا تو میں قیامت کے دن تمام انسان دو گروہ میں کھڑے ہوں گے ایک گروہ بد نصیبوں کا ہوگا ایک گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیے جائیں گے سفر میں تین سو چھبیس سے رقم بد دس ولقد آتینا آموں کتاب و پختری فخری نبی السلام کی تصویر فرما دی کہ اگر آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو ان کی بھی مخاطب کی گئی تھی آپ کی استقامت اختیار فرمائیں اور ظالموں کے بارے میں کسی قسم کی نبی اختیار نہ فرمائیں نماز کی پابندی فرمائیں اور نیکیوں کی طرف متوجہ رہیں یہ نیکیاں برائیوں کو ملا دیا کرتی اور سفر ان رفتاری سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ ہم نے کسی آبادی کو کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ حجت پوری نہیں فرما دی اور اس کے بعد یہ بادشاہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت نازل فرمائی ہے اور ہم یہ اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہو اور آپ کو اللہ نے جو نعمت ادا فرمائی یہ حق ہے لوگوں کے لیے نصیحت ہے مگر مانے گا وہ جو ایمان والا ہے سوا تین سو اٹھائیس پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ عقیدہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے عقیدہ درست یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا گیا یہ خصوص عالم غرب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اللہ شریف سمجھا جائے اور قیامت پر آپ اس پر یقین ہونا چاہیے اور عبادت سے اللہ کی ہو اور اسی پہ بھروسہ کیا جائے اور یہ عقیدہ اختیار کیے گئے کہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا مقدور کشیدہ کو راضی کرنا ہے سفر میں تین سو اٹھائیس پہ یہ سورہ یوسف ہے اور یہ تصدیق کے حساب سے بارہویں صورت ہے اس میں اللہ سبار ہیں حضرت یوسف علیہ نبی جی صاحب السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں ان صورت میں جو صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہیں ان میں دو صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف اسی نبی علیہ السلاط والسلام کا ذکر کیا گیا ہے ایک صورت انتیسویں پارے میں سورہ نور ہے اور ایک صورت یہ سورہ یوسف ہے اور قرآن مجید میں جو واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ وہ یہ حضرت علیہ نبی علیہ و والسلام کا واقعہ ہے یہ اس کا پہلا رقو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن مجید کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ نبی نے السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا یہ سات آٹھ سال کی عمر تھی پہلوں نے یہ خواب دیکھا اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کے پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے آٹھ بیٹے تھے پہلے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حاضرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اور ان سے اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی ہوئے ہیں پوری نسل میں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جن کی خوشخبری بھی ہم نے پڑھا ہے سورہ اندر اور یہ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام یہ حضرت سارہ رضی اللہ علیہ سے پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں ایک بیٹے عیس رضی اللہ عنہ ہیں یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے ہیں عیس رضی اللہ نبی نہیں ہوئے یہ اللہ کے ولی تھے اور عیس رضی اللہ کی اولاد میں ایک نبی ہوئے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام نے اس بڑھاپے میں ایک تیسرا نکاح فرمایا تھا اور ان جو دیگر نام قطورا ہے پاک نقطے والا توئے عنہ اور اس سے حضرت کے چھ بیٹے پیدا ہوئے اور یہ چھ کے چھ بیٹے ان میں نبی کوئی نہیں ہوا اور یہ سارے کے سارے غریب تھے اور ان میں ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا اور ان کے نام پر جو مدین کا شہر آباد ہوا ان کی اولاد میں ایک نبی ہوئے ہیں اور باقی کوئی نبی نہیں ہوا حضرت شعیب علیہ نبی کی اولاد میں سے تھے جن کا واقعہ ابھی گزرا ہے تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان کی چار بیویاں تھیں ایک بیوی تھے دو بیٹے اور دوسری بیوی سے بھی ان کے دو بیٹے تھے تو دو اور دو چار تیسری بیوی سے بھی دو بیٹے تھے چار اور دو چھ اور ایک بیوی سے چھ بیٹے تھے تو یہ کل بارہ بیٹے ان کے تھے ایک بیوی سے چھ اور تین سے دو دو چھ چھ اور چھ بارہ تو اور حضرت کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام راحید ہے رضی اللہ عنہ ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے بھائی بن یادی رضی اللہ عنہ یہ بن یادی رضی اللہ عنہ یہ سب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی والدہ ان کو جلنے کے فوراً بعد کی دنیا سے رخصت ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا تو یہ دو بیٹے چھوٹے بیٹے تھے یعقوب علیہ ندوی علیہ السلام کے اور والدہ بھی ان کی انتقال کر گئی تو اس لیے یعقوب علیہ السلام سبھی طور پر ان سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور پھر یہ کہ ان میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام میں کیونکہ نبوی کی بات تھی اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کہ حضرت یوسف علیہ السلام مزاج کے اخلاق کے ایک سے اتنے اعلیٰ تھے اور اعلیٰ کے بیٹے تھے اور اعلیٰ کے پوتے تھے اور اعلیٰ کے پر پوتے تھے یعنی ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کے والد علیہ السلام ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اور ہماری معلومات کے مطابق انبیاء کرام علیہ مساط وسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ جس میں چار پشتیں ساتھ نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام اصحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اسی طرح حضرات صحابہ اسلام محمد میں یہ اعزاز صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے جن کی چار پشتیں صحابی ہیں تو ان کے سوا یہ اعزاز کسی صحابی کو حاصل نہیں اور ہماری معلومات کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلسلہ یہ اختیار مسلسل لگی ہے اس کی دوسری مثال ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ والسلام کی صفات کی وجہ سے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا یہ سات آٹھ سال کی ان کی عمر تھی تو صبح انہوں نے اپنے والد کو خواب بتایا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اس بات کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ شیطان توقت سونتی سے شیطان انسان کا دشمن ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائیوں میں حسد پیدا کر دے اور اس کی وجہ سے تجھے نقصان پہنچا بارہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اعزاز عطا فرمائیں گے اور بات تو نمبر اقبال دوستان کی یوسف تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے اب یہ سوال کرنے والے کون تھے مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ جب بھی بات فرماتے ہیں وہ علیہ اسلام کے بارے میں تو وہ مصر سے نکلے فرون مصر کا بادشاہ تھا تو یہ مصر سے نکلے جب کہ یہ جو لوگ رہنے والے تھے اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ تو شام اور فلسطین کے علاقے کے رہنے والے تھے تو ان کا مصر سے کیا تعلق ہے یہ مصر میں کیسے پہنچے تو ہمارا کہ اس سوال کا جواب اس سے موجود ہے کہ یہ مصر میں کیسے پہنچے کہ جوسر والے اسلام مصر تشریف لے گئے انہوں نے اپنے پورے گھرانے کو ملک میں منتقل کیا اور پھر وہیں اور پھر کے دور میں یہ یہ وہاں سے نکلے ہیں تو سوال کا جواب ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض حضرات اس پریشانی کی حالت میں کہ یہ جو مخالفت بڑھ رہی ہے اہل مکہ کی اس کا انجام کیا ہوگا تو اللہ کا بال کہ اس کا انجام یہی ہوگا کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں نے مخالفت کی اور انجام یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی یہ قوم یہ ان کے بھائی قبیلے کے بھائی قوم کے بھائی حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب و کامران کامران کروائے گا اور یہ سارے کے سارے نبی اسلام کے سامنے مجرموں کے حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور یہ مکہ میں ہوا یہ سارے کے سارے اسی طرح مجرموں کی حیثیت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فرمایا کہ یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان تمام سوالات کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں جو اس واقعے کے اندر بیان کی گئی تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا جو بھائی ہے بن جامع ہمارے والد اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم جوان ہیں کماتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹے بچے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم سے محبت نہیں کرتے تو لہذا باپ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیونکہ زیادہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا اب یہ بیٹھے مشورہ کر رہے تو ان میں ایک بھائی جس کا نام یہودا ہے اس نے کہا کہ دیکھو کسی کو ناحق قتل نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر تو بھی ہماری حمایت نہیں کرے گا تو یہ بھی سر پٹل تو اس نے کہا کہ اچھا یوں کرو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو جب کسی کنویں میں ڈالو گے کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوگا وہ اس کو نکالے گا اپنے ساتھ لے جائے گا جب لے جائے گا نہ جانے دنیا کے کس کونے میں لے جائے تو یہ والد کی نظر سے اوجھل ہوگا تو تمہارا کام بن جائے گا تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا آپ کافل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں جس سے کو اب اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے منصوبندی بندی کی سوا تین سو انتیس کے آخر تین سو تیس پر انہوں نے والد سے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کیا آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے یہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کے خیر خواہ ہیں آپ صبح اسے ہمارے ساتھ دے دیں تاکہ یہ جنگل میں خوب کھائے پیے جنگلی پھل کھائے گا اس کی صحت بنے گی اور وہاں جا کے کھیلے گا کودے گا آزاد فضا میں چلے گا تو یہ خوش ہوگا اس کی تفریح کا سمن ہوگا تو آپ صبح کو اسے ہمارے ساتھ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو سبق بیان فرمائے ساتھ نہ بھیجنے حضرت نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں اس کی جدائی بتا تو اس کو لے کر جاؤ گے پورے دن میں چند لمحات کی جدئی برداشت نہیں کر سکتا پورے دن کی جدئی کیسے برداشت کروں ایک نہ بھیجنے کی وجہ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم جنگل میں جا کے اپنے کام میں لگ جاؤ گے اس کو تم چھوڑ دو گے اس جنگل میں بھیڑیے بہت اور کوئی بھیڑیا اس کو اگر کھا گیا تو کیا بنے گا تو تمہاری عورت کی وجہ سے یہ ہوگا تو بھیڑیا اس کو کھائے گا نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلاط والسلام نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا خواب دیکھا کہ یہ میرے بھائی جو ہیں یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ کھڑے ہیں اور یوسف نبی جین علیہ سات والسلام بھی کھڑے ہوئے ہیں بھائیوں نے ان کو تنہا چھوڑا ہے اور اتنے میں بھیڑیے آ گئے اور وہ لڑکے غائب ہو گئے لڑکوں کی شکل بھیڑیوں کی ہو گئی بھائیوں کی شکل بھیڑیوں کی ہو گئی تو ہمارا کہ بھائی نظر نہیں آ رہے تھے بھیڑیے آ گئے اور یہ بھیڑیے جو ہیں وزیر علیہ السلام کو پھاڑنا چاہتے ہیں کہ زمین پھٹی ہے جس کا زمین کے اندر چلے گی اب یہ خواب دیکھا ہوا تھا تو اس لیے اس کی تعبیر میں ذہن اس وقت جا کہ یہ بیٹے نقصان پہنچائیں گے بلکہ یہ کہا کہ کوئی بھیڑیا جو ہے ان کو نقصان پہنچائے گا اس لیے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بیچتا اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو بھیڑیا ہے شیر بھی درندہ ہے بھیڑیا بھی درندہ ہے لیکن شیر شری درندہ ہے اور بھیڑیا ہر ضابطے سے آزاد درندہ ہے شیر کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں تو شیر آپ سے حملہ نہیں کرے گا شیر کی جب فطرت بدلتی ہے تو آدم خور بنتا ہے اگر شیر انسان کو نہیں کھاتا یہ جانور کو تو کھائے گا لیکن شیر انسان کو نہیں کھائے گا شیر انسان کو اس وقت کھاتے جب اس کی فطرت بدل جاتی ہے تو آدم خور ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ انسان کو اور ویسے بھی اگر آپ اسے چیر چھاڑ نہ کریں تو شیر کچھ نہیں کہے گا اور شیر حملہ بھی کسی جانور اس وقت کرتا ہے جب اس کو بھوک ہو اگر بھوک نہ ہو تو جانور کو دیکھتا بھی ہے جبکہ بھیڑیا وہ ہے کہ بھوک ہو یا نہ ہو یہ نقصان پہنچانے سے چلتا ہے کوئی نہ کوئی کارنامہ کرتا ہوا جائے گا بھیڑیا کے بھیڑیوں کی یہ عادت ہے اور میں کہ یہ اکٹھے نکلتے ہیں اکٹھے نکلتے ہیں لیکن اکٹھے نکلنے کے باوجود ایک دوسرے پہ ان کا اعتماد نہیں ہوتا جیسے کہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تو ان کا اعتماد نہیں اور اگر کسی وجہ سے یہ کسی غال میں مقیت ہو جائیں محسور ہو جائیں باہر نکلنے کی سوچنا ہو کہ بارش ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ باہر نہیں نکل سکتے خوراک کے لیے تو یہ پھر جو ہے وہ اس غال کے اندر سارے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر نیند بھی آ جائے تو ایک آنکھ بند رکھتا ہے بھیڑیا دوسری آنکھ کھل رکھتا ہے اور جیسے ہی دوسرے جو بھیڑیاں اس انتظار میں ہوتے ہیں اس سے غلوم کی تاریخ ہوئی دوسری آنکھ آنکھیں اس کی بند ہوئی جتنے بھیڑیاں ہیں وہ ساری اس پہ کود پڑے اور اس کو چیز پھاڑ کے انہوں نے بڑا کر کے کھا لیا پھر اپنی اپنی جگہ پہ جا کے اسی طرح سے ہوشیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ان کی فطرت ہے اور ان کی فطرت یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی ریور کے قریب سے گزرے گا بھوک نہیں بھی ہوگی تو کئی بکریوں کا نقصان کرتا ہوا گزرے گا تو اس لیے بھیڑیے کے بارے میں فرمایا تو مجھے یہ خوف ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں اور وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے تو اس پہ بیٹوں نے کہا حضرت آپ بھی کمال کرتے ہیں اگر اس کو بھیڑیے نے نقصان پہنچا دیا تو ہماری جو جماعت ہے افسوس ہم پر کہ ہم اتنی بڑی تعداد دس کی ہماری جماعت ہو اور یہ دس کی جماعت کے باوجود بھی بھائی ہمارے کو بھیڑیا کھا جائے تو اس سے بڑی بدنسیبی کی بات کون سی ہوگی لہٰذا آپ ہم سے اعتماد کریں اور مورسین نے لکھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی خوب نقشہ سمجھایا جنگل کا کہ جنگل میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے انہوں نے بھی ابو سے کہہ دیا کہ جی میں ان کے ساتھ چلتا ہوں تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کی خواہش دیکھی تو حضرت نے اجازت دے دی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو لے کر چلے جب لے کر گئے تو ان کو جا کے کنویں میں اب جب کنویں میں ڈالا تو ان کی کمی اتار لی کبھی اتار کے ان کو کنویں میں ڈالا اور ڈالا یوں کہ جوج میں بٹھایا اور لسی کے ساتھ نیچے لٹکایا تو ابھی یہ پھول میں نیچے پہنچے نہیں تھے دنیا میں لسی کاٹ اب یہ وہاں قریب ایک جگہ پڑی ہوئی تھی اس پہ یہ سہارے لے کر بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت علیہ السلام کے دل کی تسلی فرما دی جبرائیل علیہ السلام انسانی ادھر شکن تشریف لائے تو ان کے گلے میں ایک کرتا تھا کرتا وہ یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ میں لباس اتار کر تو اللہ و تعالیٰ نے کو بھیجا تھا جو جنت کا کرتا لائے تھے ان کو پہنایا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کرتا منتقل ہوا وراثت میں اسحاق علیہ السلام وہاں سے یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں نلکی میں اس کو ڈال کے ان کے گلے میں ڈالا ہوا اور وہ کرتا جو ہے وہ نکالا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے سے کرتا نکالا گیا اور یہ کرتا نکال کے ان کو پہنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ دیں کہ ہم نے ان کی تسلی فرما دی کہ آپ مطمئن رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے جرم کا احتیاط کریں گے اب یہ جو بھائی تھے اب یہ رات کو روتے ہوئے کہ روزانہ مغرب میں واپس جاتے تھے تو آج کیونکہ کارنامہ سنجام دیا تھا اس لیے مغرب میں نہیں عشاء کے وقت جو ہے وہ روتے ہوئے گھر کی طرف واپس چلے تو آپ کو یہ دینا تھا کہ ہم بھائی کے لیے جو ہے وہ لیٹ ہو گئے اب یہ چلے ہیں اور روتے ہوئے چلے عشاء کے قریب جب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ نبی جی علیہ السلام نے بیٹوں کی آواز سنی تو حضرت تیزی کے ساتھ باہر نکلے فرمایا خیریت تو ہے کاج حضرت کیا پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کرتے اتارے سامان رکھا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سامان کی تم رکھوالی کرو یہاں بیٹھو ہم دوڑ لگاتے ہمیں دوڑ لگاتے ہوئے دیکھو دوڑ لگاتے ہوئے ہم آگے نکل گئے جب واپس آئے تو بھیڑیا طرح ہم کو کھا گیا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ یوسف کا کرتا وہ اتارا تھا ایک بکری زبا کی اس کا خون لگا دیا کہا کہ یہ اس کا کرتا نشانی کے طور پہ آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں ہم سچ بھی بولیں تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لہٰذا یہ کرتا ہے اس کو دیکھ لو خون لگا ہوا ہے اور یہ اس کی نشانی ہے تو اس یاقو ر جب دیکھا تو میں اس نے اس کا پہلے اتار کے علیحدہ رکھ دیا پھر اس کو بیٹھ کر کھایا کہ اللہ کے بندے اگر یہ بھیڑیا کا کام ہوتا تو یہ کرتا پھٹنا چاہیے تھا جب کرتا صحیح اور سالم اتار کے اس نے علیحدہ رکھا پھر اطمینان سے اس نے بیٹھ کے کھایا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بنی ہوئی بات ہے لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں سوائے جمیل کے کہ اللہ و تعالیٰ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ اور تمہاری اس بات کو اس بات کی حقیقت کو اللہ واضح دے گا اب یہ تین دن تک یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے تو یہ بھائی جو ہے یہودا یہ حضرت کو کھانا پہنچاتا رہا تین دن تک یہ سلسلہ تین دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اب یہ قافلہ بھی جو گزر رہا تھا میٹری سے جا رہا تھا مدین سے مٹر جا رہا تھا کہ یہ راستے میں یہ علاقہ نہیں پڑتا کلان کا یہ کلان کی بستی ہے جہاں یہ صرح السلام رہتے تھے کیا بول رسلام رہتے تھے تو یہ بستی کلان کی بستی تو یہ کلان کی بستی جو ہے یہ راستے میں نہیں ہے یہ کافی راستہ بھولا ہے راستہ بھول کے یہ کلان کی طرف آیا تو ہم کہتے ہیں کہ اتفاق سے راستہ بھولا کہ ہمارے اتفاقات ہوتے ہیں اللہ نظام حکمت ہوتا ہے تو یہ قافلہ راستہ بھول کے یہاں پہنچا جب یہاں پہنچا تو انہوں نے جو اس قافلے میں ہر قافلے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جن کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پانی تلاش کرتے تھے تو لہٰذا پانی والوں کو بھیجا گیا کہ کنواں تلاش کرو اور پانی لاؤ تو وہ جو پانی لانے والے پہنچے تو انہوں نے دوڑ لٹکایا جب دوڑ لٹکایا تو اسلام سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں کو مجھ پہ رہما گیا یہ دوڑ میں بیٹھ گیا جب ڈول میں بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وزنی ہو گیا تو پانی بھرا گیا ہے تو انہوں نے باہر نکالا جب باہر نکالا تو ڈول میں پانی کی بجائے جو سر سات تو شام تھی تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا اس ڈول میں کیونکہ انسانوں کے خرید و فروخت کا سلسلہ چلتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا غلام ملا ہے تو اس کو دیکھ گے تو لہٰذا سر احسان کو انہوں نے چھپا لیا قافلے کے باقی افراد کو بھی نہیں بتلایا تاکہ اور ہمارے ساتھ شریک نہ ہو جائے اب جب وہ بھائی وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ کھانا نیچے ڈالنا تھا نیچے کھانا لٹکایا تو کھانا وصول کرنے والا کو نیچے کھا نہیں اب انہیں یہ فکر مندی ہو گئی کہ اس کے ساتھ وسلم نکل گئے کوئی قافلہ تلاش کریں یہاں قریب آیا ہوا ہے نکال لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف اسلام اس کو حقیقت بتلا دیں اور وہ ہمارے والد کے پاس پہنچ جائے ہمارا رات کھل جائے تو یہ دوڑتے ہوئے پہنچے دیکھا کہ قافلہ تھا سفر تین سو اکیس تک اس لوگوں کے آخر میں تو وہاں جب پہنچے قافلے والوں کے پاس تو انہوں نے وہاں جا کے شور کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا یہ غلام ہے وہ بھاگ گیا ہے بھگوڑا ہے ہم اس سے بیزار ہیں اس کو بیچنا چاہتے ہیں اگر تم میں سے کسی نے دیکھا ہو یا بلایا ہو تو ہم سے اس کی ہمیں قیمت دے دے اور وہ غلام کو لے دے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم بھیجیں بیچنا چاہتے ہیں تو جس کے پاس غلام تھا اس نے کہا چلو اس کی قانونی حیثیت بھی ہو جائے گی تو نے کہا جو میں لایا تھا یا غلام جو تھے کنویں سے میں پکڑ نکال کے لایا ہوں تو لہٰذا بولو کیا قیمت لیتے انہوں نے کہا یہ بھگوڑا ہے کسی کام کا ہے ہی جو تمہارا جی چاہے تم جتنے دینے گے دے دو تو بولسی نے لکھا کہ صرف بیس گہم انہوں نے دیے اور بیس گیہم نے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی تو ایک جو بھائی کا جو اس نے لینے سے انکار کیا تو اٹھارہ گہم انہوں نے دیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بیچنا مقصود نہیں تھا جان چھڑانا مقصود کہ اس سے جان چھوٹ جائے اس لیے کہ جب بیچ دیں گے تو اس کو یہ ہمارے والد کے پاس نہیں لائیں گے قافلے والے اپنی ملکیت بنا کر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ان کا ساتھ لے جانا یقینی ہو جائے گا تو لہٰذا انہوں نے یہ اٹھارہ دن ہم اس وجہ سے وصول کیے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ اسلام کو قافلہ لے کر چل پڑا اور ان کو اطمینان ہوا کیا ہمیں اطمینان نصیب ہوا اور اب ہمارا جو مد مقابل ہے جو ہماری محبت میں رکاوٹ ہے وہ یہاں سے چلا گیا سفر نمبر تین سو اکتیس یا تین سو تیس پہ ایک بات ہم نے پڑھی تھی اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تو ڈال دیا کنویں میں خود کارنامہ سے انجام دیا اور پھر روتے ہوئے رات کو آئے کہ روتے ہوئے اسی سے اندازہ فرما لیں یا جو ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو غم کو لے کر چل رہے ہیں تو اسی سے مشاہبہت جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے اور اسی جگہ روپے کیا جا سکتا ہے وقال اور مصر میں جو بازار تھا انسانوں کے و خوف کا اس میں جا کے غلام کو کھڑا کر دیا اب اس کی قیمت لگنا شروع کی مسی نے اس کی بڑی بڑی قیمتیں بتلائی ہیں بہرحال فرمایا کہ ان کی قیمت لگی کہ ان کے ہم وزن کستوری ان کا ہم وزن سونا ان کا ہم وزن ریشم یہ قیمتیں لگی اور حضرت یوسر السلام کو خریدا ہے عزیز مستری نے مصر کے بادشاہ کو فیون کہتے تھے اور مصر کے وزیر خزانہ کو عزیز کہتے تھے یہ عہدہ تھا عزیز تو نام اس کا فوتی فار ہے لیکن عہدہ جو تھا اس کا عزیز تھا جیسا کہ علیہ اسلام کے زمانے کے فرون کا نام رام شیف تھا لیکن فرون اس کا خوفنے کی وجہ سے نام تھے تو ایسے عزیز یہ ہے وہ وزیر خزانہ کو کہتے تو عزیز میں سے جو بہت صحت حیثیت تھا دولت مند تھا اس کی اولاد تھی کاروبار اس کو بہت وسیع تھا تو وہ یہاں آیا تو اس نے یوسف اسلام کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس کا دل آ گیا کہ ان کو خرید لوں تو اس نے کو منہ مانگی قیمت دے کر خریدا خریدنے کے بعد گھر لایا اور بیوی سے کہا کہ اس کی رکھوالی کرنا اس کو غلام مت سمجھ کیا ہو سکتے ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے تو یہ بھی ہو سکتے ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ ہمارا کاروبار سنبھالنے والا ہو جائے تو اس کو عزت رہ کہ احترام سے رکھنا یا مجھے کوئی اونچے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے کہ کسی معمولی گھرانے کا بچہ نہیں تو یہ اس کی فراست تھی اس نے اپنی فراست سے پہچان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین فراست صادقہ نے مجھے متاثر کیا کہ تین چیز فراست صادقہ نے مجھے متاثر کیا ایک تو یہ عزیز میں سے تھا جس نے اپنی فراست سے جو بات کو پہچانا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیڑھی کہ انہوں نے اپنی فراست سے موسیٰ علیہ السلام کی صفات کو پہچانا یہ بات آگے آئے گی تو بات یہ ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور یہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لیا اور شعیب علیہ السلام عمر کے تقاضے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے کوئی مرد ان کے گھر میں نہیں تھا تو یہ دو بیٹیاں ان کی تھیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے گئی تھی کنویں پر لے جاتی تھی کنویں پر لیکن لوگ ان کا خیال نہیں کرتے تھے پانی پلانے کے بعد وہ پھر اس پہ پتھر رکھ کے کنویں پہ چلے جاتے تھے تو جو نالیوں میں بچا بچا پانی ہوتا تھا تو یہ اپنے جانوروں کو پلاتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لائے دیکھا تو باقی یہ سارے مرد پانی پلا رہے ہیں دو عورتیں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہیں تو موسا السلام ان کے پاس گیا پوچھا کہ تم آئے ہو اور باقی سارے مر رہے ہیں اور تم عورتیں ہو اور ایک طرف جانور لے کر کھڑے ہو تمہارا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد نابینا ہے اور ہمارے ہم مرد کوئی نہیں اور ہم جو ہے وہ خود پانی پلانے آتے ہیں لیکن یہ بستی والے اتنے تنگ دل ہیں کہ یہ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے پہلے خود پانی پلاتے ہیں اٹھوا سے پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں اس کنویں کے دو منہ تھے دونوں میں پتھر رکھے ہوئے دیکھ کبھی یہ پتھر ہٹا کے دیکھ کبھی وہ پتھر ہٹا کے تو حضرت موسا علیہ السلام نے دوسرا پتھر ہٹا کے وہاں سے پانی نکالا اور پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا تو یہ جانوروں کو جب پانی پلایا تو یہ جانوروں کو لے کے واپس چلے گئے تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ روز تم دیر سے آتے ہو پانی پلا کے آج جلدی آ گئے کیا وجہ کہ بستی والوں کی سنگ دلی جو ہے وہ نرم دلی میں تبدیل ہو گئی انہوں نے کہا کہ نہیں ایک اجنبی تھا اس نے ہم سے پوچھا اور پھر اس نے جو ہے وہ پانی نکال کر دیا تو حضرت نے جب وہ اجنبی تھا تو پھر اس کو لے آتے تو یہاں اس کا بستی میں کون ہوگا تو لہٰذا ہمارے یہاں رہ جاتا تو ایک بیٹی کو بھیجا جو بڑی بیٹی تھی تو ان کو جا کر بلاؤ تو یہ انتظام سب پورا ہے رضی اللہ عنہ یہ تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں تو وہ علیہ السلام کو خود یہاں بیٹھے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ سے کوئی کوئی کبھی پیدا فرما اب یہ موسیٰ علیہ السلام چلے تو جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے گفتگو کی انہوں نے اپنا حال سنایا تو شعیب علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ فرون کے خدوط میں سلطنت میں شامل نہیں یہاں تک اطمینان سے رہو یہاں اس کی فوج نہیں پہنچ سکتی تو یہاں پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ میرے پاس یہاں رہیں اور مہمان کے طور پہ رہے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ان کو اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو ان کو کام کے لیے رکھ لیں کہ بیکار رکھنے کی وجہ ان کو کام کے لیے رکھنے مستقل طور پہ کیونکہ یہ قوی بھی ہیں اور یہ امین بھی ہیں اور جو ملازم ہو اس کے بارے میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ وہ کام کے لحاظ سے صحیح بھی ہو اور یہ ہے کہ جانبدار بھی ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ تیرا اس پڑا نہیں تجھے کیسے معلوم ہے یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے فرمایا کہ قوی ہونا سے یوں معلوم ہوا کہ جس پتھر کو کئی آدمی مل کے ہٹاتے تھے اور ڈول پکڑ کے کئی آدمی مل کے نکالتے تھے اس اکیلے نے پتھر بھی ہٹایا اور ڈول بھی اکیلا ہی نکالا اس سے اس کا قوی ہونا معلوم ہو گیا امین ہونا دھیان ہونا یوں معلوم ہوا کہ جب آپ نے مجھے بھیجا اس کو بلانے کے لیے تو یہ راستہ نہیں جانتا تو میں آگے آگے چل رہی تھی راستہ بتانے کے لیے تو چادر لی ہوئی تو ہوا کا جھونکا آیا اور چادر ہٹی تو انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی انہوں نے مجھ سے کہا پیچھے سے آواز دی کہ آپ یوں کریں کہ میرے پیچھے ہو جائیں میں آگے چلتا ہوں جہاں راستہ بول رہا ہو وہاں تو مجھے پیچھے سے آواز دے کر بتلا دیا تو میں نے محسوس کیا کہ جو غیر کے جسم کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تو غیر کے مال کی پرستی نظر نہیں کرے گا اس سے ان کا جان ادا ہونا معلوم تو یہ سفر اللہ کی فراست صرف کے تیسری فراست جس سے مجھے متاثر کیا وہ حضرت ابو باقر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے جانشین نامزد کیا اور ان کی نامزدگی ہی کی وجہ سے یا ان کی نیابت ہی کی وجہ سے امت مسلمان کو اللہ نے عروج ادا فرمایا تو یہ ان کا انتخاب تھا یہ فراستر ان چیز جو فراستر مجھے متاثر کیا تو بارہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وزیر میں اس کے گھر میں رہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں مضبوطی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں جب حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام عمر کی پختگی میں پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی بھرپور جوان ہو گئے وزیر میسی کی بیوی حضرت جو حسن سے بڑی متاثر ہوئی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن اس نے گھر میں تنہائی کثرت پیدا کی اور دروازے جو تھے ان کو بند کیا تو یہاں ابواب کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوا کم سے کم تین دروازے باہر والا دروازہ اس کے بعد اندر والا دروازہ اس کے بعد تیسرا دروازہ جو اس کے اندر ہوگا ان کو مضبوطی سے بند کیا اور گناہ کی دعوت حضرت مل نبی جین علیہ السلام نے انکار فرمایا اور انکار میں جو الفاظ بیان فرمایا اللہ نے ان کو نقل فرمایا فرمایا معاذ اللہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ لے آتا ہوں کہ اللہ کا مجھے خوف ہے اور میں اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کے قریب نہیں آ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ان حورفی آسان مسوار دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے محسن اپنے مالک سے غداری نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مالک کی عزت سے کھیلوں یہ انسانیت کے لیے ایپ کی بات ہے اور میں یہ ایپ اختیار نہیں کر سکتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم اختیار نہیں کر سکتا کہ ظلم والے کبھی کامیاب نہیں ہو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کا تو مسلسل ارادہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بچنے کی فکر میں تھے اور میں یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف مائل ہو جاتے اگر اللہ کی طرف سے ان پر رحمت داخل نہ ہوتی اب یہاں جو مورخین نے <clears throat> واقعات لکھے کہا کہ کے جو تھی یہ زوراکہ نام اس کا مشہور عام طور پہ لیا جاتا ہے تو یزید مصری جو بیوی تھی یہ بت پرست تھی ماحول بت پرستی کا تھا تو ایک چھوٹا سا بت جس نے رکھا ہوا تھا اس کی یہ پوجا کرتی تھی اور اس کمرے میں وہ بت موجود تھا تو اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو موسا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس پہ کپڑا ڈالا اس کی وجہ کیا اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں مجھے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو فرمایا کہ یہ ہاتھ کا بنا ہوا بت جس کو تو معبود مانتی ہے اس پہ آتی ہے تو میں اس پہ شرم نہ کروں جو میرا خالق ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں اس کے بعد اس نے محسوس کیا اس کی بیوی نے کہ انسان کو پھسلایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ خوشامد کے ذریعے آپ کسی کی تعریف کریں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے پھولتا ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو یہ جو تعریف ہے یہ سب سے بڑا جال ہے کہ جس سے آپ کسی کو پھنسا لیتے ہیں حضرت واہ واہ کمال آپ کی باتیں سبحان اللہ بس یہ کرتے جائیں اور حضرت وہ پھولتے چلے جائیں گے اب یہ کہ اس نے کہا یوسف علیہ السلاط اسلام سے کہ آپ کی آنکھیں سبحان اللہ آپ کے بال آپ کی زلفیں کتنی ہنسی آپ کا چہرہ کتنا حسین اب اس کے جواب میں السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ جن بالوں کی تم تعریف کر رہے ہو مرنے کے بعد انسان کے جسم سے سب سے پہلے یہی بال جدا ہوتے جب یہ بال جدا ہوں گے تو ان کا حسن کیا فائدہ اور میں یہ آنکھیں جن کی تم تعریف کر رہے ہو پانی بن کر دہ جائیں گے جن کی حقیقت لا پائیداری ہے اس سے محبت کرنے کا کیا فائدہ یہ چہرہ جس کو تم اتنا حسین سمجھ رہے ہو اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے جو کیڑے مکوڑوں کی غذا ہو اس سے محبت کرنا یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی کی بات ہے اب حضرت حال لحاظ سے سمجھا رہے ہیں لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی پختہ ارادہ تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے معلوم تھا دروازے بند ہیں لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے تو دروازے کی طرف لگ گئے سو بتیس پہ فرمایا کہ جب وہ بھاگے ہیں دروازے کی طرف یہ آگے تھے اور یہ پیچھے تھی دروازے کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ باہر والے دروازے پر پہنچ گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی پاک نامی بیان سمائی ہے اس میں چند الفاظ ہیں تو یہ اس کا متوجہ کرنا سمجھتا ہوں یہ سب تین سو اکتیس کی آخری لائن آخری لائن اور اس سے پہلی لائن ہمت بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا ارادہ اور یوسر اسلام کا ارادہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف کیوں اس لیے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر دونوں کا ارادہ ایک ہوتا تو اس کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ یا پیڑ استعمال ہوتا ایک ہی پیڑ استعمال ہوتا تو دونوں نے ارادہ کیا یہ عربی زبان کا اصول ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ارادے کو یکجا بیان نہیں کیا عورت کے ارادے کو علیحدہ بیان کیا ولاقت ہمت بھی ہی کہ اس عورت نے ارادہ کیا مکمل یوس علیہ السلام کا وہ ہم ہاں اور یوسر احترام نے ارادہ کیا اس عورت کا معلوم ہوا کہ ارادہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے اب دونوں کا علیحدہ ارادہ کیا ہے خاتون کا ارادہ ہے احترام کو قائل کرنے کا اپنی خواہش کے لیے اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہے اس خاتون کو قائل کرنے کا کہ اس ارادے کو تبدیل کر ارادہ مختلف ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خاتون کے لیے اللہ نے فرمایا والا قد حمد بھی لقد یہ تاخیر کے لیے ہوتا ہے پکا ارادہ کر چکی تھی اور وہ ہمت یہاں اگر یہ السلام اسلام کا ارادہ بھی تھا تو یہ بشری تقاضے کی وجہ سے تھا لیکن ارادہ نہیں تھا جیسے کہ میں اس کے مثال رکھ سکتا ہوں آج کا رمضان مبارک کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہوتی ہے پیاز کی شدت ہے بشری تقاضے کی وجہ سے لیکن تقاضے کے باوجود کیا آدمی پانی پیتا ہے پانی نہیں پیتا اس کا ارادہ نہیں رکھتا تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ کامل مرد تھے اور ایک ماحول مل رہا تھا تو بشری تقاضے کی وجہ سے رجحان تو تھا لیکن رجحان کو انہوں نے ارادہ نہیں بنایا اس لیے اللہ نے یہاں کا لفظ استعمال فرمایا فرمایا پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی برہان نشانی دکھا دی اب نشانی کیا دکھائی کہ نشانی یہی کہ اللہ نے ان کو لغوت سے سرفراز فرمایا تھا اور وہ اس کا انجام سمجھتے تھے اس کے کئی جانے کے لیے تیار نہیں تھے اب اللہ پرواز نے کا لینسی فہان حسو اول الفاق کیا فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ اور بے حج کو پھیر دیا اب یہاں جو بات قابل ہو رہی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھیرا نہیں فرمایا کہ جو گناہ تھا وہ یوسف علیہ کی طرف آ رہا تھا تو اس گناہ کو میں نے پھیرا معلوم ہوا کہ یوسف اسلام کے ارادہ نہیں تھا گناہ آ رہا تھا حضرت کی طرف اور گناہ کا ماحول بن رہا تھا لیکن اللہ تعالی نے گناہ کے ماحول کو پھینک دیا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یوسف اسلام ارادے کے لحاظ سے بھی پاک دامن تھے کردار کے لحاظ سے تو پاک دامن تھے ہی تھے ارادے کے لحاظ سے بھی پاک دامن تھے اللہ کے نبی <coughs> نہ ارادی گناہ کرتے ہیں نہ غیر ارادی گناہ کرتے ہیں اس کے بعد میں ان عباد میں المخلصی یہ شیطان سے اعتراف کرایا یہ شیطان نے اگر یوسف اسلام کی بار دامنی کا اعتراف کیا ہے وہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا اور مخلص بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ کو میں اس کا انتقام لوں گا آج ہمارے اسلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا لیکن اس کے بعد کہا کہ ہائے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف صرح السلام انبو نبو میری بات میں مخلص تھیں یہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں شیطان بھی مایوس ہے جب شیطان مایوس ہے تو یہ میرے مخلص بندے یہ گناہ کا ارادہ کیسے کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لحاظ سے بھی حضرت کی پاک جان بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ دروازے کی طرف جب بھاگی ہیں آگے اور عزیز نے اس کی بیوی عورت پیچھے طرف بھاگی جب وہ باہر والے دروازے پہ پہنچے تو عزیز نیتر سے یہ گھر آنے کا وقت نہیں تھا کہ گھر آنے کا وقت ہوتا تو اس کی بیوی اس وقت میں یہ اہتمام نہ کرتی کوئی چیز اس کو اٹھانی تھی ضرورت پڑ گئی تو وہ چیز لینے کے لیے وہ گھر اتفاق کیا آیا تھا اپنے وقت سے ہٹ کے جب دروازے پہ پہنچا تو دیکھا یوسف یوسف آگے بھاگ رہے ہیں پیچھے اس کی بیوی بھاگ رہی اور بیوی کے ہاتھ میں حضرت کا کتا ہے اور کتا جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے پھٹ گیا پیچھے حضرت نے کھینچا حضرت نے آگے زور لگایا کتا پھٹ گیا اس حالت میں دروازے پہ پہنچ گیا اب جب اس نے دیکھا تو بیوی کے لیے سمجھدار تھی اور ماشاء اللہ عورتیں وہ بھی سمجھدار ہیں تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ شوہر میرے بارے میں بدگمان ہو میں معاملہ اسی پہ ڈال دوں اس نے کہا کہ جو آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ایسے شخص کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو کوئی اور سزا دی جائے یعنی یہ بات کہہ کہ یہ اس کا یاد رکھا گناہ کا میرا یاد نہیں تھا میں تو گناہ سے بچنا چاہتی تھی اب شوہر کو اس سے متاثر کیا یہاں ایک اور بھی توجہ ہے تیسری لائن میں ہے کہ ما جزا من ارادہ کی اہلی کا تو اہل سے مراد بیوی تو اہل بیت کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اہل جو ہے وہ بیوی کو کہتے ہیں نہ کہ اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں اب یہاں حضرت یوسف والا نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی فوراً کہا کہ میں نے گناہ کے ارادہ نہیں کیا اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی اب وہ پریشان کہ غلام یہ کہہ رہا ہے اور بیوی یہ کہہ رہی ہے یہاں ایک اور بات کے قابل اور حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ بھائیوں نے جب قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے تو وہاں یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں غلام نہیں ہوں میں ان کا بھائی ہوں یہاں نو میل کے فاصلے تھے میرے والد ماجد موجود ہیں تو مجھے ان کے پاس لے کر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی وہاں حضرت نے خاموشی احتیاط کی کہ بھائی رسوا نہ ہو غلامی قبول کی لیکن بھائیوں کو رسوا نہیں کیا یہ ہے ان کی عصمت اب یہاں مالکہ تہمت لگا رہی ہے یہ غلام ہے وہاں غلام نہیں تھے آزاد تھے اور والد کے لادلے تھے اس لیے بات وہاں کر سکتے تھے لیکن شرافت اور سزا کی عظمت کہ انہوں نے غلامی قبول کی اور بھائیوں کو رسوانی کیا لیکن یہاں معاملہ اور تھا یہاں معاملہ تھا نبوت سے دھپے کا کہ یہاں نبوت کے دھبے کا معاملہ تھا کہ اگر یہاں خاموشی اختیار کرتے تو یہ نبوت پہ دھبا آ رہا تھا ان کی ذات کی بات نہیں تھی اور نبوت کا دھبا وہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے اس غلام ہونے کے باوجود بھی بلا تاخیر فوراً کہا کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے میں نے اس کے ساتھ ارادہ نہیں کیا اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ پریشان تھا اس پریشانی کی حالت میں کیا کرے فرمایا کہ چار مہینے کا بچہ دودھ پیتا بچہ جس کی عمر چار مہینے کی تھی وہ عزیز مصر کی بیوی ہی کا رشتے دار تھا اس نے اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے گواہی دی اور گواہی بھی یہ نہیں دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اس نے ایک فارمولہ کیا اس نے کہا کہ اگر کتا پھٹا ہے آگے سے کتا آگے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہیں اگر کتا پھٹا ہے پیچھے سے تو یوسف سر السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی اب کتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کی مانی ہے السلام کو رخ تھا اس کی طرف اور عورت اس سے بچنا چاہ رہی ہے تو اس لیے آگے سے کتا پھٹ گیا اور اگر کتا پھٹا ہے پیچھے سے تو معلوم علیہ السلام تو اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں عورت اس کو پکڑ رہی ہے تو اس لیے یہ عورت جو ہے یہ یہ مزار ہے اور جو میں بے گناہ ہے تو جب عزیز امیر نے دیکھا تو کتا پھٹا ہوا تھا پیچھے سے تو اس نے فوراً بحاق کی کے بعد واضح ہو گئی کہ تم ہی خطا پر ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم ان سے معافی مانگو اور سمایا کہ عورتوں کا جو فریب ہے وہ باقی بہت بڑا فریب ہے اب یہاں ایک بات اکثر دوں بعض اللہ لکھا جو قرآن مجید میں اللہ نے بات سمجھ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان قید شیخوان خان وہی تھا کہ شیطان کا جو فریب ہے وہ کمزور ہے اور یہاں کہا کہ جو عورت کا فریب ہے وہ بڑا ہے تو معلوم ہوا کہ عورت کا فریب شیطان کے فریب سے بھی بڑا ہے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عورت کا فریب بڑا ہے مردوں کی سوچ کے مقابلے میں اور شیطان کا فریب کمزور ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ کتابوں کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے تو یہ میں اس لیے کہ عورتیں بھی پریشان نہ ہو جائیں تو اس لیے میں نے یہ دفاعی گزارش کر دی کہ ان کا فریب ہے ہمارے مقابلے میں کامیاب اور شیطان کے مقابلے میں بڑا نہیں بڑا فریب تو شیطان کا ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے اس لیے شیطان کے فریب کو کمزور کہا اور عورت کے فریب کو جو ہے وہ طاقت والا کہا گیا ہے یہ بیچارے معصوم مردوں کے مقابلے میں ان کا جو فریب ہے وہ طاقت ہے سفر نمبر تین سو بتیس کے آخر اور تین سو تینتیس پر اب حضرت یوسف جی السلام نے اس کا ذکر کسی سے نہیں فرمایا شرافت کی بات تھی بات یہ ہے کہ معذرت ہو گئی بات ختم ہو گئی تو عزیز امت نے کہا کہ کہ رات کو ظاہر بھی نہ کرے لیکن میری اسوائی ہوگی یوسف اسلام نے خاموشی اختیار کی لیکن بات چھپتی نہیں بات چھپتی نہیں اور میں کہ شیطان نے یہ بات کہی تو میں میرا طریقہ واردات یہ ہے کہ میں کسی کو گناہ پر آمادہ کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ یہ چھپ کے کام کرو اس کے بعد دوسروں میں میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہوں جب بدگمانی پیدا کرتا ہوں تو وہ ٹوپ کرتے ہیں ٹوہ لگاتے ہیں تو ٹوہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا ایپ سامنے آتے ہیں پھر اس کی میں ایپ کی تشہیر کرتا ہوں اور گناہ جو ہے وہ چھپتا نہیں اب یہ معاملہ بھی چھپا نہیں بعض عورتوں میں جو بیگمات تھیں اونچی سوسائٹی والی اہل دربار کی جو بیویاں تھیں ان میں بات پھیلی انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو ایک کی حالت یہ ہے کہ ایک غلام سے عاشق ہوئی ہے اب یہاں بھی اس بات کا اپنے توجہ ہے نہیں کہا کہ غیر محرم کی محبت میں پھنس گئی دیکھو یہ کیسے ڈالنا ہے نہیں اعتراض کیا ہے کہ غلام کی محبت میں پھنس رہا اگر کسی اونچی سوسائٹی والے سے محبت ہوتی ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں پھر تو فخریہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا دوستانہ ہے تو اس نے کہا لیکن یہ غلام کی محبت میں پھنس گئی یہ دیکھیں کس حرکت گھٹی نے اب بات پھیلی جب بات پھیلی تو چلتے چلتے اس خاتون تک بھی پہنچی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا سوا تین سو تینتیس دعوت کا اہتمام کیا اور جتنی یہ بیگمات نے سب کو بلایا اور ساری جو بیگمات آئی ہوں گی تو یقیناً جب دعوت میں آتی ہیں تو پھر جتنی بھی زیب و زینت کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کر کے آتی ہیں یہ خواتین کی عادت حالانکہ زیب و زینت ہے کس کے لیے شوہر کے لیے اور حسن اخلاق ہے کس کے لیے شوہر کے لیے ایک سال سے یہ گئے تھے بیگم صاحبہ کو پچھلے کو قبو کر رہے تھے بھائی ہر سنگ سے تو قبو ہو رہی تو خوش ہو گئے کہ آج الحمد للہ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے تو انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ یہ کون ہے جن صاحب اتنے اعلیٰ اخلاق سے بات فرمانی ہے اسے صاحب مجھ سے بھی اعلیٰ اخلاق سے لگا خاموش رہو یہ تمہاری عادت ابھی تک نہیں گئی مداخلت کرنے کی چپ سے بیٹھے رہو تو حسن اخلاق بھی مردوں کے لیے اور زیب و زینت بھی مردوں کے لیے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں بدقسمت والوں کو حاصل ہوتی اب یہ زیب و زینت کے ساتھ یہ ایک مات جمع ہوئی جب جمع ہوئی تو اس نے جو میزبان ہے خاتون اس نے سب کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھری دی کہ اس پھل کو کاٹنا ہے ابھی چھری اور پھل ان کے ہاتھ میں کہ اس اثرا میں اس نے آواز دوسرے اسلام کو غلام کیا تو مالدہ کے حکم کی تعمیر میں آئے لیکن حضرت نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا جب آئے تو آپ انہوں نے جو حضرت علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنے کی وجہ اپنی انگلیاں کاٹ رہیں اور فوراً کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کہ یہ انسان نہیں یہ معذرت فرشتہ ہے ایک احتجاج سے کہ حسن صورت کے اعتبار سے اور ایک حسن سیرت کے اعتبار سے کہ اس نے کسی بھی گوارہ نہیں کیا اب اس خاتون نے کہا میزبان عزیز میں اس کی بیوی نے اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کی نسبت تم مجھے برا بھلا کہتی رہی ہو اور میرے بارے میں تم نے یہ باتیں کہی ہیں کہ تم نے ایک لمحہ دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور جو چوبیس گھنٹے دیکھتی ہے اس کے دل سے کیا گزرتی اب مجھے بتاؤ کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں تو سب نے کہا کہ واقعی تو صحیح ہے اور اس پہ اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات ماننے کو تیار ہوگا تو ٹھیک نہیں مانے گا تو میں اس کو کیسے میں لگا اور ساتھ یہاں جو بڑی بات ہے والد راوت ہی یہ پاک دامی کی کہ میں نے اس کو پھسلانے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ پاکیزگی اور پاک دامی میں جو پختہ رہا ہے اس کے اندر کسی فکر نہیں لگ سکتا اس پہ حضرت علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کہ یہ ساری اور ساری جو عورتیں تھیں ساری سمجھانے لگی کہ دیکھ تیری یعنی مالکہ ہے اس کی بات مان لے عزت میں رہے گا نہیں تو جیل میں چلے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اب یہ ساری ہم نواق ہو گئی یہاں جو علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہ مجھے جیل میں ڈال دیں یہ مجھے جیل میں ڈال دیں یہ بہتر ہے وجہ اس کے کہ میں اس ماحول میں اور اس دباؤ کے ساتھ کہیں میں گناہ کی طرف مائل نہ ہو جاؤں تو ہی میری حفاظت فرما اللہ فرما دیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا فریب ان عورتوں کا فریب ان سے دور کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز مصر نے اور اس کے جو دیگر مطالعے جی کے ان تمام نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ علیہ السلام دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اس عورت سے دور بھی رہیں گے اور پھر جو ہماری بدنامی ہو رہی ہے اس بدنامی سے بچ جائیں گے اس لیے کہ قصور معلوم ہوگا کس کا ہے غلام کا کہ یہ غلام کا قصور ہے اس کو جیل میں ڈال دیا بجلی بھی پاک دامن ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے بجلی کی نظروں سے دور بھی رہیں گے اور اس طریقے سے عبادت ہوگی تو حضرت جیل میں گئے اللہ کا نظام حکمت ہے اللہ کا جیل میں جانا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھا اور اس میں کیا حکمت اور کیا رحمت یہ بات آگے آئے گی ان شاء اللہ باقی گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جاؤ الحمد للہ یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اعز امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير اللهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك من شر ما منه نبيك محمد أنت المستعان البلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سب اب آپ کا فرضی محمد وعلى ناجا علی فری